throat> محمد الرسول اللہ تک علیہ السلام وسلام انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری رکھتا چنانچہ حدیث صاف واضح طور پر موجود ہے کلما حلق نبی خلفہ نبی اللہ کی طرف سے انبیاء اور رسول بالتواتر آتے رہے جب ایک نبی کا انتقال ہوا دنیا میں خلا پیدا ہوا اللہ نے اس کے پیچھے اور نبی بھیج دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ نبوت سلسلہ رسالت ختم کر دیا اور صاف صاف خبر دے دی گئی کہ اب نبیوں کے وارث علماء ہیں العلماء ورثت الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم طرح کا اس ورثہ کے وارث کون ہیں العلماء امت کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علم عرفان ہدایت قرآن جن کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ان کے کاندوں پر اللہ نے اپنے نبی کا ورثہ لاد دیا علماء امت اس وقت اس مصولیت کے حامل ہیں جو مصولیت اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کی تھی وہ کیا مصولیت ہے کیا ذمہ داری ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی ان عقیم الدین کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرو اس کی تبلیغ اس کی دعوت اور اس دین پر جماعت اور اس جماعت کے ہاتھ پر اقامت کھڑا کرو اس دین کو کھڑا کرنے کے معنی کیا ہے کہ کھڑی ہوئی چیز دور سے دکھائی دیتی ہے جب کسی چیز کو لٹا دیا جائے اس کو جھکا دیا جائے یا اسے گرا دیا جائے تو وہ دکھائی نہیں دیتی وہ نظر نہیں آتی وہ اپنا وجود محسوس نہیں کروا سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ کیا استعمال فرمایا عمال فرمایا العقیم کھڑا کرو قائم کرو غالب کرو طاقتور بناؤ میرے دین کو تاکہ دنیا میں دیگر ادیان مذاہب باطلا دعوات کاغبہ اس کے سامنے کھڑا رہنے کی ضرورت اور ہمت نہ پائے یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر ڈالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا تیئیس برس اس پر محنت فرمائی عقیدہ پر دعوت کو بنیاد بنایا عقیدے کی بنیاد پر دعوت کو کھڑا کیا اس پر جماعت اکٹھی کی اس جماعت کو لے کے چلے پورے تیئیس سال اور انسان انسانیت نے دیکھا کہ دنیا کے شرق و غرب عرب و حجم میں اللہ کا دین سر بلند ہوا اور اس کے مقابل جتنے سیاسی نظام تھے اس کے مقابل جتنے باطل نظریات تھے وہ سب کے سب دبا دیے گئے گرا دیے گئے اور اللہ کے دین کو اس دین حق کو سر بلند بڑی بڑی بادشاہتیں حکومتیں تہذیبی سلسلے اقتصادی نظام سیاسی ڈھانچے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور اس دعوت کے نتیجے میں حاصل شدہ جماعت اور اس جماعت کے عمل جہاد اور قربانی نے اللہ کے دین کی حقانیت غالب کیا اللہ اکبر یہی ورثہ اور طریقہ ہے آج علماء امت کے اندر جو علماء دین ہیں جو اپنے آپ کو نبی کا وارث کہتے ہیں گردانتے ہیں ان کا اصل ذمہ کیا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین کی دعوت کو قائم کرے اس کو عام کرے اور اس کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کریں صرف روحانیات اعتقاد اور عبادات کے حوالے سے نہیں بلکہ ہر اس حوالے سے جو حوالہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باندھ دیا جوڑ دیا قرآن مجید میں میرا نبی یہ کام کرے گا میرا نبی وہ کام کرے گا دنیا میں اس برائی کو دور کرے گا اس اچھائی کو عام کرے گا تو ساری وہ ذمہ داریاں جو محمد الرسول اللہ کی ہیں وہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اس امت کے علماء کرام اگر ہم قرآن مجید میں اس سے غور کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کام لگائے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس اینگل سے طالب علم پڑھے فرمایا یو ہندو مت کوئی یہ بات میں یو ہر ملئی ہوں ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے طیبات حلال پاپ مباحات ان سب کو عام کرے گا ترویج کرے گا اجازت دے گا حرم و علیہ اور جتنی منکرات جتنے مفاسد جتنے گناہ جتنی بغاوتیں ہیں اللہ کی سب کو حرام کرے گا وہ یزا ہو آن ہوں اس طرح ہوں بل اغلال اللہ کی طالی فرمایا صرف یہ نظری عبادات اور معاملات اور یہ روحانیات اور اعتقاد نہیں پریکٹیکل فیلڈ میں محمد رسول اللہ اس طرح ہوں بل اغلال بنی نو ہے انسان پر جتنے بوجھ جتنے توپ جتنے کلچ جتنی قوتیں کافروں کی چڑھے گی محمد رسول اللہ غلامیوں کے کپار کی وہ قوتیں نظاموں کے سکنجے سب توڑے گا سمجھا یہ جاتا ہے کہ صرف احتقاط یا نظری افطار یا کچھ روحانیات شاید انبیاء کا کام یہی ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مناسب سرکاری بیان فرمائے تو ان میں اس بات کو بھی تعبیر ذکر کیا کہ انسان اقوام ملن جتنی روئے زمین پر موجود ہیں ان کے اوپر تاغوت کے ظلم کے جور و جبر کے استداد کے جتنے کلک جتنے توپ ہیں غلامیوں کی جتنی زنجیریں ہیں یادا ہو محمد رسول اللہ سب کو گرائے گا سب کو کاٹے گا آپ ذرا دیکھ لیں جب اللہ کے رسول کھڑے ہوئے کوہ صفا پر دعوت لے کر تو علاقے کی جیو پولیٹی کا کیا تھی عرب فارس اور روم جزیرت العرب کے لوگ سارے شرک اور جہالت میں اور بتوں کی پوجا میں ڈوبے ہیں اور جتنے گرد و پیش کے ملک اور بر اعظم تھے وہ سارے کے سارے غلامیوں کے توق میں نظاموں کی زنجیروں میں دور و استبداد میں جکڑے ہوئے ایک طرف ایران آدھی سے زیادہ دنیا کا مالک بنا ہوا دوسری طرف روم سلیب کے ساتھ کیتھولک پروٹیسٹنٹ پادریوں گرجا مسیحیت باطلا کے ساتھ مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی شہنشاہیت ان کی تحثریت ان کے نظاموں کے و کلچ پوری دنیا اس شکنجے میں پھنسی اللہ اکبر ذرا آج ہم اپنے آج کے حالات کو ان حالات کے ساتھ اگر موازنہ کریں اللہ کی قسم ہم دیکھتے ہیں کہ آج عالم اسلام کا بہت سارا حصہ جو اسلامی ملکوں کا ہے اپنے دینی اور نظری معاملات میں وہ شرک اور بدعات اور خرافات میں ڈوبا ہوا ہے تو اپنے سیاسی حالات و معاملات میں وہ کفر اور تعاون کے نظاموں کا ہیمنا ان کی قوت ان کا سیاسی سیکرا ان کا غلبہ ان کے ورلڈ آرڈر ان کا گلوبلائزیشن پوری دنیا پر آج وہ اس کلچ وہ اس دنیا کو شکنجے میں ملی عیسائیت مگر سیاسی نظاموں کی آڑ میں خالص مسیحیت خالص خلیدیت مگر سیاسی نظاموں کی اوٹ میں وہ پوری دنیا پر اپنے پنجے اپنے سکنجے چتے ہیں کون وارث ہے اس امت کا جو چھپن ٹکڑوں میں بٹی ہوئی کافروں کے نظاموں ان کے سکنجوں میں پکی ہوئی اپنی اپنی مسجدوں میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر کے سارے کے سارے ایک ارب ستر کروڑ مسلمان اپنے سب اداروں کے ساتھ عوام کے ساتھ حکومتوں سرحدوں کے ساتھ کفار کی غلامی میں جکڑے ہوئے میرے بھائیوں امت کو اس اندھیرے سے باہر نکالنا ان زنجیروں میں سے آزادی دلانا ان سکنجوں کو توڑ کر اس امت کو قوت کی طرف طاقت کی طرف علوم بلندی کی طرف لے جانا کس کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے جو عقیدتیں سمیٹتے ہیں جو اپنے آپ کو براثت الانبیاء گنتے ہیں اللہ کی قسم یہ ان کی ذمہ داری ہے جو یہ چاہتے ہیں ان کو ملکوں میں بادشاہوں کے حکمرانوں کے پروٹوکول دیے جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا پروٹوکول یہ ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون کے شکنجے غلط نظام سے آزادی اسر ہوں والاغلال یہ امریکہ روس انگلستان یہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی کافروں کے بت اور ان کے شکنجے میں جکڑی ہوئی یہ تھڑفڑاتی ہوئی امت بے میں یہ تھڑفڑاتی امت یہاں ضرورت ہے آج کہ جو نبی کا سچا وارث ہے وہ آگے آئے اور اس امت کو آواز دے اس سوئی ہوئی امت کو اس کھوئی ہوئی امت کو جگائے اور اس کو پکڑ کر اس کے گھر تک اس کی منزل تک اس کے منصب تک پہنچا کر اللہ اکبر ابن القیم نے حافظ ابن القیم نے اعلام الموقعین اپنی کتاب میں صاف صاف تحدید ذکر کیا کون سا طبقہ ذمہ دار ہے ایک طبقہ حکام دوسرا طبقہ علماء مسلمانوں کے اس زوال مسلم امہ کا یہ انحطاط امت مسلمہ کا یہ تخلف یہ طبعیت کافروں کی تم کا چھلا بنی ہوئی اللہ کی قسم کافروں کی تم سے نکیل کے ساتھ بندی ہوئی اس امت کو اس پسندی سے نکالنے کا ذمہ دار وہ ہے جو بڑا دعوے دار ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بارش باپ مرتا ہے کون وارث ہوتا ہے جی بڑا بیٹا لاؤ اس نے باپ کے ساتھ وقت زیادہ گزارا ہے اس کے اوپر بوجھ ہے چھوٹے بہن بھائیوں کا ان کی روزی روٹی کا ان کے اچھے برے کا میرے بھائی مثال وہی ہے اللہ کی قسم اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر چلے گئے کس کو وارث قرار دے گئے العلماء بادشاہوں کے پروٹوکول حق نہیں ہے علماء کا حق یہ ہے اللہ کی قسم کہ وہ ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کی غلامی میں جکڑی ہوئی اس امت کو آزادی کے منصب سے آزادی کے منسا سے روشناس سے روشناس کیا ورثہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے حضرت محمد رسول اللہ کا وارث کیا کام کرتا ہے وارث موروس کا ورثہ اٹھاتا ہے کیا ورثہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تجارت زراعت کوئی دنیا داری ورثہ نہیں ہے کوئی مال و زر امبار نہیں چھوڑے کیا چھوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم اور اپنا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محمد الرسول اللہ کا علم محمد الرسول اللہ کا عمل محمد الرسول اللہ کا علم کیا ہے کتاب اللہ وسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو اللہ نے پڑھایا جو اللہ نے سکھایا اپنی کتاب پڑھائی یہ پڑھا اے محمد پڑھیے میں ربک اپنا رب اپنا الہ اپنا معبود اپنا خالق کتاب اللہ اللہ کی کتاب وہ سنت اور اس کتاب میں جو جو پریکٹیکل جو جو نظریہ تھیوری ہے اس کا پریکٹیکل ہم سنت کے معنی صحیح نہیں کرتے ہمارے ہاں سنت کے معنی اہل حدیث کچھ اور کر لے گا بریلوی کچھ اور کرے گا دیوبندی کچھ اور کرے گا اللہ کی قسم آؤ اس اقوام و اس سارے دنیا میں اس وقت کا جو مارکا ہے جب اس کو سامنے رکھ کے اس تناظر میں سنت کا لفظ بولو تو مانا محمد ہے محمد الرسول اللہ کا وہ عملی شکل ہے وہ عملی نمونہ ہے جو اللہ رب العزت نے نظری مجموعے قرآن سے کروایا سنت ہو پریکٹیکل عقیدے کی بنیاد پر دعوت کھڑی کی دعوت کے ذریعے سے جماعت جمع کی جماعت کی قوت سے اللہ کے دین کو کھڑا کیا یہ پریکٹیکل ہے عقیدے کی بنیاد پر دعوت دعوت کے ذریعے سے جماعت جماعت کی تربیت اور جماعت کی قوت سے غلبہ اسلام کا مارکا ہر دو ڈیسک پر نمبر سے زبان سے دعوت و آواز سے اور ہاتھ سے تلوار سے ہر دو محاذ پر ہر دو ڈیسک پر محمد الرسول اللہ نے اللہ کے دین کو دنیا میں اٹھانے کا پریکٹیکل کیا میں بات کو پھر دوہرا کے حرض کرتا ہوں آج برسا رسول کیا ہے علم و عمل علم کیا ہے قرآن و سنت قرآن نظریہ تھیوری سنت تیئیس سال کا پریکٹیکل عمل کیا ہے دعوت ہوں اللہ دیہاتوں کی سبیل اللہ یہ میرے نبی کا عمل ہے کل تیئیس سال میرے نبی نے اس پر طرف کیے اللہ کی طرف دعوت جیسے اللہ نے سکھائی جیسے قرآن نے بتلائی جیسے جبری نے آ آ کے پڑھائی ویسے میرے نبی محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کی دعوت کو کھڑا کیا خالص انداز اختیار کیا اس میں دلیل و برہان کو قرآن و فرقان کو استعمال کیا کھوئے ہوئے انسان کو جگایا بیدار کیا سال دعوت کا طریقہ اور اسی کے اندر جہاد کا مارکا میرے نبی کا کل عمل یہ ہے کامل وارث کون ہے جو علم پکڑ لے عمل چھوڑ دے تھیوری پکڑ لے پریکٹیکل چھوڑ دے اللہ کی قسم یہ کامل وارث نہیں ہے کامل وارث کون ہے جو محمد الرسول اللہ کا تھیوری بھی پڑھے اور پریکٹیکل بھی لائے جو نبی کا کل علم ہے اس کا بھی احاطہ کرے اس کو اٹھائے اور جو اس علم کی روشنی میں نبی کا کل عمل ہے اس کو بھی کر کے دکھائے میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ رب العزت نے اس امت کا مسئول علماء کو بنایا ذمہ داری علماء کی ہے اس غلامی اور پستی میں آج امت مسلمہ گری ہوئی ہے کہ کافر ہر طرف سے مسلمانوں پر پریشر رکھتا ہے اور اسلام کو ہر طرف سے توڑ کے مروڑ کے بگاڑ کے اس کو پیش کیا جاتا ہے اس کے ہر ایک محمدی ماڈل پر کریٹیسائز سہمت اتحام اور ہر ایک ماڈل کے مقابل نیا امریکی ماڈل اسلام کا پوری دنیا میں رائج کرنے کی اور نافذ کرنے کی کوشش بہت بڑا خطرناک مرحلہ کافر یہود و نسارا ان کا تھنک ٹینک ان کے پالیسی میکر ان کے دفاعی لوگ وہ پورے غور و خوف کے بعد بے شمار منصوبے اپنے بنا کے ان کو ناکام ہوتا دیکھ کر اب وہ اس بات پر متحد ہو گئے ہیں متفق ہو گئے ہیں باقاعدہ عمل پیرا ہے کہ اسلام کا نام اس کی شکل اس کا رول ماڈل اس کا طریقہ سب کچھ تبدیل کرو تو مسلم اما پر ان کی جلغار ہے مسلمانوں کا ذہن تبدیل کرو ان کے افکار کو بدلو ان کو ری شیپ کر دو ان کو ڈی شیپ کرو ان کی سوشل انجینئرنگ کرو وہ پوری جلغار لے کر عالم اسلام پر چڑھ دوڑے ہیں اور ہر ایک مسلمان ملک پر اس کے مطابق اس کو نسخہ فٹ کرے اسلام پر رد و قد تنقید و اعتراض اور اسلام کے مقابل کفر نہیں بگڑا ہوا بگاڑا ہوا اسلام بہت خوفناک سازش انہوں نے دیکھا کہ اگر اسلام کے مقابل وہ کو لاتے ہیں تو سویا ہوا مسلمان مسلمان کمزور بھی جوش میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور لڑائی کرتا ہے اور متحمل ہوتا ہے اسلام کے لیے تو وہ کہتے نہیں نہیں اس میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا وہ ایسا پروفیسر ایسا بھی میڈیٹر لا رہے ہیں جو اسلام کو مسق کر کے شکل بگاڑ کے مفہوم تبدیل کر کے مراد تبدیل کر کے وہ اسلام کے مقابل ایک نیا اسلام سوسائٹی میں کھڑا کرنے کی کوشش خوفناک حملہ ہے ان کا اور ہمارے علماء اور ہمارے سیاستدان وہ اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں اور بیچارہ ہمارا حکمران وہ تو ازلی غلام ہے اس کے ذہن میں یہ فکر ہی باقی نہیں ہے یہ سوچ ہی باقی نہیں ہے کہ میں نے اپنی آئیڈینٹی کو بحال رکھنے کے لیے کچھ مقابلہ کچھ رجسٹ کچھ مقابمت کرنی ہے اس کو بالکل اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی نکال دی گئی کوئی کسی ایک طبقے سے ہماری عداوت نہیں صاف ٹھوس دو ٹوک بات کر مسلمانوں کے چھپن ملکوں میں طبقہ حکمران اس سے انہوں نے صاف مینڈیٹ لے لیا ہے اس کو ڈکٹیٹ کر دیا ہے وہ کسی بھی طرح اسلام کے ساتھ کوئی دفاع کوئی حمایت کرنے کو تیار ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے ووکل طبقہ علماء کے وہ اس پر گونگ زبانیں بند او میرے بھائیوں سبق پڑھایا جاتا ہے مسلمان رواداری اختیار کریں مسلمان بین المذاہب اعتدال اختیار کریں کیا مانا ان چیزوں کے اللہ کی قسم عالم حق ادا نہیں کرتا نہ ممبر کا نہ علم کا نہ حدیث و قرآن کا جو اس سازشوں کا طور و و پود بیان نہیں کرتا ترکی میں مصر میں اور پاکستان میں یہ تین بہت بڑے مورچے مارکے اور محاذ جہاں آج یہ جنگ گرم ہے رواداری اختیار کرو اعتدال پسندی کی روش اپناؤ بین المذاہب امن ڈائلوگ اختیار کرو کیا معنی اس کفر کے اس کفر کے اس سازش کے کیا معنی جو یہ بیان نہیں کرتا اللہ کی قسم وہ نبی کے وارث کا خدا نہیں رواداری اور بین المذاہب رواداری کیا مانا اس کی بین المذاہب رواداری اور اس کا زور مسلمانوں پر کہ جی مسلمان عیسائی کو کافر کہتا ہے مسلمان یہودی کو باطل کہتا ہے مسلمان ہندو بت پرست مندر دیویوں دیوتاؤں کے سامنے پوجا پاٹ کرنے والے کو جھوٹ کفر اور باطل کہتا ہے لہذا مسلمان کو پالش کرو کہ وہ جھوٹ کو جھوٹ کہنا چھوڑ دے مسلمان کو پریشرائز کرو کہ وہ کافر کو کافر کہنا چھوڑ دے مسلمان پر دباؤ ڈالو کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا چھوڑ دے یہ ہے رواداری بین المذاہب کون بولے اس کے خلاف سب سے پہلے اللہ کی قسم حق ہے دنیا کے اندر روئے زمین پر دو ممبروں کا ایک ممبر جو بیت اللہ میں نصب ہے مسجد الحرام میں دوسرا ممبر جو مسجد النبی میں نصب ہے مدینت المنورہ میں سب سے پہلے یہ دو ممبر اس سازش کے خلاف زبان حق دنیا میں کھولے مسلمان روادار نہیں مسلمان اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہے ذمہ دار ہے توحید کا حق کا وحدانیت کا الوحیت کا اسلامیت کا ذمہ دار ان دو ممبروں سے آواز آنی لازم ہے ایک کہبت اللہ سے مسجد الحرام سے دوسری مدینت الرسول مسجد النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو اور روادار ہو کیا رواداری کرے گا مسلمان کہے گا یہودی تو بھی ٹھیک ہے عیسائی تو بھی ٹھیک ہے ہندو تیرا بھگوان بھی ہے اور ظالم ہو تو وہ سچا انسان لاؤ جو باطل سے رواداری کرے ذرا دکھاؤ تو ہم اس کا سچ پرکھیں حق پر کھڑا ہوا روادار دکھاؤ باطل کے سامنے جو باطل سے کہے جھوٹ سے کہے تو ہے ہاں یہ معنی ہے اس کا یہ ترجمہ تفصیل ہے بین المذاہب رواداری کیا معنی کہ مذاہب کے درمیان تم مل جل کے چلو بھئی کیسے انسان مل جل کے چل سکتا ہے جب تک وہ وجود تسلیم نہ کرے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے ان ہے یا انتم وآباؤکم وانزل اللہ بہا من سلطان اور دنیا کے مشرقوں اور کافروں اور یہودیوں عیسائیوں اور بتوں کے پجاریوں ان عیسا مریم کا بھگوان ہنومان کا یہ جتنا تصور ہے تمہارے کھڑے ہوئے نام ہے من انڈین ان سوچے کم مان دل اللہ بہا من سلطان تم نے گھڑے ہیں اللہ نے کوئی دلیل ایکنالج نہیں کی کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ نے تسلیم کی دیکھو نا یہودی کون ہے کہتا ہو گیا اللہ کا بیٹا ہے اس کا معنی اللہ کے حصے ہیں اس کا معنی اللہ منقسم ذات ہے اس کا معنی باپ اور بیٹا تو ایک جن سے ہوتے ہیں جو بنی آدم سے تھا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے عیسائی کون ہے وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے مریم الوحیت میں شریک ہے ہندو کون ہے وہ کہتے ہیں یہ اوتار دیویاں دیوتا یہ مندر یہ برہمن یہ پنڈت یہ وید یہ شاستر ملیت فلید وہ کہتے ہیں سارے ہمارے اوتار ہیں قرآن کیا کہتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار کیا تمہارے بکھرے ہوئے بے شمار ارباب یہ جائز ٹھیک ہیں یا ایک اللہ وحدہ لا شریک جو غالب ہے میرے بھائیوں اسلام آباد کے سیکرٹری ہو بیسویں بائیسویں گریڈ کے افسروں فیڈرل اور پروونشل عہدے داروں اللہ کی قسم حماقت میں نہ پھنسو سازش کو سمجھو یہ رواداری اعتدال پسندی کے معنی کیا ہے حق کو دبا دو اسلام کو دبا دو اللہ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے سماجا بعد حق الضلال اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ عقل کے اندھے حق کے بعد بھی کوئی رواداری بچتی ہے بادل حق دلال اسلام کے بعد قرآن کے بعد اللہ رب رحمان کے بعد جتنے معتقد جتنے مذاہب ہیں دلال گمراہی یاد رکھو یہ بہت بڑا حملہ ہے تیس کمیٹیاں ان تیس کمیٹیوں میں رواداریوں کے جلسے اچھا کس کا سبق ہے یہ شہزادہ چارلس کا یہ ٹونی ٹونی کا یہ یہودیوں عیسائیوں کا ایجنڈا ہے ترکی مصر اور پاکستان مسلمان گرم ہو گیا ہے اس کو ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو رواداری بردباری اعتدال پسندی میٹھی میٹھی باتیں اس کی زبان سے کہلواؤ تاکہ کافر اس کو برداشت کر لے یاد رکھو ایمان کیا ہے صرف ایک اللہ پر یقین ایمان نہیں ہے میں ذمہ داری سے بات کہتا ہوں میں اور آپ ہمارا یہ یقین ہو پکا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے آپ سمجھیں گے نا یہ ایمان مکمل ہے اللہ کی قسم نہیں ہے میں حلف سے کہتا ہوں اس ممبر پر جو میں نے برسا سمجھ کر محمد رسول اللہ سے لیا ہے میرا بھائی یہ سمجھے کہ ایک اللہ وعدہ لا شریک کلمہ پڑے اور کہے جی میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں یقین رکھتا ہوں اعتقاد رکھتا ہوں پر ابھی ایک سوال باقی ہے میں اس کو پوچھوں بتلا تو ایک اللہ کے باغی سے محبت یا رواداری لبرل کاسموپولیٹن میل سار ملنسار سار محبت پیار رکھتا ہے اگر وہ کہہ دے کہ ہاں اللہ کی قسم ایمان قبول نہیں ایمان کب قبول ہے میں کہوں ایک اللہ میرے سامنے آئے ایک آدمی جو کہے نہیں اور مریم دوسرا کہے ازیر تیسرا کہے بھگوان میں کہوں تو ہو جا طفان تیرے میرے درمیان کوئی مبت کوئی محبت کوئی ذراثت کوئی تعلق کسی قسم کی برداشت نہیں میری خیرت تیرا منہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی اللہ کہتا میرے بندے میں تیرا ایمان قبول کر اللہ کہتا میں تیرا ایمان قبول کر جب تو اتنی غیرت ثبوت دیتا ہے وہ ہماری غیرت ایمانی کو ایمان سے پہلے قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایمان کو قتل کر سکے ابھی وہ ہمیں ہلکی ڈوز دے کر غیرت ایمانی کو قبل ایمان قتل کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں پاکستان کا نوجوان جذباتی ہے ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے اس کو ذرا دو دو بار بار ایجنڈے امریکہ نے حکمران کو دے دیے ہیں مومو ٹھگنے میڈیا سرکل میڈیا ٹرائل آج وہ بولتے ہیں روادار بردبار برداشت ہمیں یہاں ضرورت ہے ایک ایسے وارث کی جو آئے شہر ورثہ سے آ کے کھوئی ہوئی امت کو کہے عقیدہ بتلائے کفار کا رد کرے او میرے بھائیوں اللہ کی قسم قرآن پڑھا کرو قرآن قرآن اتنی خیرت پیدا کرتا ہے قرآن اتنے طاقتور ٹیکے لگاتا ہے ٹھنڈے مریم مچھر مسلمان کو دل جوڑتا ہے جیسے ایک سے استاد ایک غبی شاگرد کو کچوکے لگاتا ہے فنا تصرفون فنا تو فکون ابلا افلا ابلا یا یتدبرون ہمارا مسئلہ اس وقت ظاہری جہاد سے آگے بڑھ کے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کافر کے سامنے کاسموپولیٹن برداشت کا درد ہمارے جہاد کی بنیاد کیا ہے یہ کافر ہے اور کافر بھی مقاتل ہے اللہ کا باغی ہے اللہ کو ایک نہیں مانتا میں اس کا وجود نہیں مانتا کھڑا کیسے ہوگا دین اقامت دین کا کام کیسے ہوگا اور پارلیمنٹ اسمبلی سینٹ میں بیٹھنے والوں اور نونیوں کافیوں اللہ کی قسم چھپن سال سے تم اقامت دین کا راہ ڈالتے ہو کھڑا کیوں نہیں کر سکے تمہارے اندر دین کی محبت دین کی غیرت وادانیت کا یقین تمہارے اندر خود جاگوی نہیں اب دیکھو اللہ کہتا فما بہدل حق الزلال حق کے بعد ایمان اسلام کے بعد جو بھی ہے گمراہ ہم کہتے نہیں روادار بن اس کو گمراہ نہ کہ بہت بڑا حملہ اس وقت اسلام پر اس کے مفاہیم بگاڑنا اس کا ذہن اور ساخت پرداخت تبدیل کرنا اس کو ری شیپ کر رہے ہیں وہ اسلام اور ہمارے مولوی کو اللہ کی قسم ہوش نہیں اور جب ہم مولویوں پر دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان سے ہو یا بیرون پاکستان سے اکثر و بیشتر ہم اصل خطرے سے نا واپس دیکھتے ہیں ان کو اصل حملے کے مقابل غیر تیار پاتے ہیں میرے بھائیوں دنیا پر بہت بڑا مارکا قائم ہو چکا ہے وہ مارکا حق و باطل کا ہے حق اور باطل کے درمیان ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہوا کرتے ہیں ضد جب ان کے درمیان رواداری کی بات ہے تو حق کی شکست اسی دن شروع ہو جاتی ہے جب حق والا رواداری ہے سارا قرآن اٹھا کے پڑھ لو اللہ کی قسم قرآن پہلے حق پیش کرتا ہے پھر حق پر غیرت کا تقاضا کرتا ہے قرآن آپ اٹھا کے پڑھیے قرآن حق کو پیش کرتا ہے اور حق کے اس بات میں دلیلیں دیتے حق کے اس بات میں قرآن دیتا دیتے عقل سے بھی نقل سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن طالب علم سے جو حق کو قبول کر لے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب اس حق کی تاثیر دکھا جیسے دیسی گھی یا خالص دودھ جس بچے یا جانور کو پلائیں وہ ٹک کے بیٹھتا نہیں پتہ چلتا ہے کہ جی مالک نے اس کو پالا ہے اس کے اندر تازہ اصلی خوراک ہے وہ اس کو سکھنے نہیں دیتی ہمارے اندر نہ خوراک اصلی ہے نہ گھی خالص ہے نہ دودھ خالص ہے اور ہمیں وہی سبق دیا جاتا ہے کہ تم کفار کے مقابل اپنے آپ کو لو پروفائل بلکہ نو پروفائل چلے جاؤ اور جتنے ہمارے مہمان ہوتے ہیں وہ بھی اندر پریشر ہمیں اسی قسم کے درس دیتے ہیں بالکل کمزوری کے درس یاد رکھو اللہ کی قسم دنیا میں جہاد کو قائم کرنے کھڑا کرنے اعلان کرنے کے اصل ذمہ دار امت کے علماء نبیوں کے بارے ہونا کیا چاہیے کہ حکام علماء کے سامنے جواب دے ہو دہن ہونا ہو یہ رہا ہے کہ علماء حکام کے پیچھے پناہ لینے صاف کہتا ہوں صاف کیا مطلوب ہے مطلوب یہ ہے کہ حاکم عالم کے سامنے جواب ہو کیونکہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں بیلنس دنیا میں وزن دین و حق کے ساتھ پائے گا میں صاف سمجھتا ہوں بطور طالب علم کے اس وقت دنیا اپنا بیلنس لوز کر چکی ہے اور عالم اسلام اپنا بیلنس کھو چکا ہے اور امت اسلام کی اس حالت میں سب سے پہلے جواب دے اللہ کے ہاں عالم ہوگا عالم دین کا وارث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی منخص ابن القیم نے جو ایک بہت بڑا تھنک ٹینک عالم اسلام کا گزر اور اس سے پہلے ابن سینیا نے جو ایک بہت بڑا مجدد محرک ملکوں قوموں حکومتوں اور دشمنوں کے سامنے اسلام کو کمزور پاتے ہوئے اسلام کو کھڑا کرنے والا ابن تیمیہ یہی موقع ان کا میرے بھائیوں الحمدللہ اس امت نے یہ سیوا اللہ کا وضیعت کردہ ہے کہ یہ امت علماء کی عزت ہے اور انشاءاللہ اللہ ہم اس کو واجب قرار دیتے واجب قرار دیتے مگر جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کھوئی ہوئی امت کو اس کے اوپر بکھرے ہوئے مسائل کو آج امت مسلمہ مسائل سے گوتا میں تو اللہ یہ سمجھتا ہوں بے روزگاری اور غربت کون ذمہ دار ہے اللہ کی قسم عالم ذمہ کیا دلیل ہے اس کی صحابہ میں سے جو بھوکا ہوتا نبی کے پاس آتا صحابہ کرام سے جو بھوکا ہوتا وہ کس کے پاس جاتا تاجر کے پاس نہیں جاتا نبی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو گرا سے دے کے رخصت کر دیتے کبھی اس کو کاروبار دھندے سے لگا کے رخصت کر دیتے اور اگر پورے پورے قبیلے بھوکے ہوتے وہ بھی نبی کے پاس آتے نبی ان قبائل کی بھوک کا بھی علاج کرتے جیسے ان کے شرک اور جہالت کا علاج امت کے مسائل ہیں پر مسائل کا سبب اسلام سے دوری ہے اور اس دوری کو قریب کرنا عالم کا حق اور ہے ہم نے اپنا یہ منصب کھویا ہے ہم نے اپنی یہ ذمہ داری سے پہلو صحیح کی ہے ہم صرف عقیدتیں لیتے اور سمیٹتے ہیں اور مسائل میں حصہ داری نہیں ڈالتے ترکی میں تحریک چل رہی ہے ترکی میں تحریک چل رہی ہے اسلام پسندوں اسلام کو پسند یا قبول یا اختیار کرنے والوں اور سیکولر لادین قبتوں کے درمیان ترکی میں تحریک چل رہی ہے علماء کی ذمہ داری کیا ہے ترکی میں چلنے والی تحریک پاکستان میں چلنے والی تحریک مصر میں چلنے والی تحریکیں ان ساری تحریکوں کو ان کے انتشار تفرق ان کے بکھرا بکھرے پن کو سمیٹ کر ان کو ایک دعوت ایک جھنڈا دے کر ان کو لڑانا اور قوت سے ہمکنار کرنا اللہ کی قسم علماء کی یہ ذمہ وہ ناصر الدین تولون ایک بادشاہ تھا ابن تیمیہ کے زمانہ کا ناصر الدین تولون غالباً یہی نام تھا اس کا اس کے زمانہ میں مصر و شام میں بہت سارے عیسائی بھی بستے تھے اور الحمدللہ مسلمان حکمران تھے ابن تیمیہ کا عہد ہے وہاں کے عیسائیوں نے مسلمان حکمران کے دربار میں رسائی پیدا کر کے اپنے لیے درخواست گزاری کہ ہمیں چند پابندیاں جو تم نے لگا رکھی ہیں ان سے مستثنا کرو ہمیں پگڑی پہننے کی اجازت دو ایک پٹی تم نے لازم کی ہے عیسائی جب مصر میں شہر میں شام میں داخل ہو تو یہ ایک پٹکا باندھ کے آئے اس پٹکے سے بھی اور گھوڑے پر بیٹھنے کے انداز تین چار ٹوکن علامتیں عیسائیوں نے چاہا کہ ہم ان ملکوں میں اپنے اوپر سے یہ پابندیاں ہٹوا دیں بادشاہ کے دربار میں رسائی کر لی کئی مسلمان علماء بھی ساتھ مل گئے جو وزیر اعظم تھا وہ بھی ساتھ مل گیا انہوں نے کہا ہم چھ لاکھ درہم دینار سکہ جو بھی تھا چھ لاکھ روپیہ دیں گے تم کو ہم بادشاہ کو راضی کر لو خزانے کی مدد کریں گے اپنے عملداری میں ہمیں یہ پابندیاں ہٹا دو سارے ہی تقریباً مان گئے سارے ہی مان گئے بیوروکریٹ دفتری لوگ اور دربار سے وابستہ علماء سب مان گئے قریب کا کہ بادشاہ اعلان کرے اللہ نے مدد کی کسی سمجھدار نے بادشاہ کو کہہ دیا ابن تیمیہ مرا نہیں زندہ اس سے پوچھ لو اگر وہ راضی نہ ہوا تو تمہارا مسئلہ الجھ جائے گا چھوٹی سی بات دو جمعے کا وقت زیادہ ہو رہا کہنے لگے اچھا چلو مجلس لگاؤ ابن تیمیہ کو بھی بلا لو ابن تیمیہ کو دعوت دی گئی دربار میں بلاوا ہے آئیے چلے گئے مجلس لگی درجہ بدرجہ منصب دار بیٹھ گئے وزیر سفیر سارے بیٹھ گئے دربار سے وابستہ علماء بھی تشریف فرما ہے مسئلہ پیش ہوا سارے حمایت میں بولے جا رہے ہیں پابندیوں ہٹا دو سینکشن دور کر دو آخر دیکھو نا جی عیسائی بھی انسان ہیں ہمارے جیسے ہیں وہ پٹکا پہن کے آئیں وہ گھوڑے پر یوں نہ گزرے وہ یوں بار دیکھو جی اچھا سارے میٹھی بولی بول رواداروں کا ٹولہ وہ ابن تیمیہ خاموش بیٹھے جب نہیں بول رہے اب بادشاہ کے دل میں تو پھانس اٹکی ہوئی ہے کہنے لگا حضرت آپ بھی بولیے کچھ اللہ اکبر کہنے لگے یہ پابندیاں عمر فاروق نے لگائی تھی میں ان پابندیوں کو ہٹانے کی حمایت نہیں کروں عیسائی مسلمان شہروں سے گزریں گے پابندی لباس کی برقرار رہے گھوڑے پر بیٹھنے کا انداز ممتاز رہے تاکہ مسلمانوں کو پتا چلے مشرق گزر رہا ہے نصرانی مسیحی گزر رہا ہے مسلمانوں کے بیٹے بیٹیاں آدمی عورتیں محلے دار دھوکے میں نہ آئے پتا چلے یہ ان کا اہل دین نہیں ہے بات کیا بیچارہ سمجھدار نہیں تھا کہنے لگا یا حضرت جو مسلحت آپ نے بتلائی وہ بھی بہت ٹھیک ہوگی پر دیکھو نا تاتاریوں کے حملے میں ضرورت ہے فلانی ضرورت ہے وہ وہ چھ لاکھ لاکھ درہم درہم دے رہے ہیں ہیں دس تک دینا چاہتے کتنا فائدہ ہو جائے گا کتنا فائدہ ہو جائے گا تعلقات اچھے ہو جائیں گے اللہ کی قسم میں مختصر کرتا ہوں ابن تیمیہ جو آسانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب دربار کا یہ منظر دیکھا گھٹنوں کے بل بلند ہو کے دربار میں کہنے لگے بادشاہ ان ملک کا وہ ملک کا ہندی فلسا او ناصر الدین تیری سلطنت اور ساتار کی سلطنت ایک پیسے کے برابر میری نظر میں نہیں ان ملک کا وہ ملک کا مغول یہ منگولوں کا ملک اور ناصر الدین تیرا و شام و سلطنت خزانہ لا یو سام تھا ابن تیمیہ کی نظر میں ایک پیسے کی قیمت نہیں رکھتی رومر پابندی لگائے ہم توڑ دیں ایسائی انٹر منگل ہو جائے مکس اپ ہو جائے کل وہ ہماری بہو بیٹیوں کو دھوکہ دے ہمارے محلے میں سات کرے پھر تقریر کی کہ مصر کے ناصریہ صالحیہ محلے میں آگ لگی تھی پتا چلا عیسائیوں کا قافلہ گزرا تھا ان کے تقریب کاروں نے چھپ کے رات کو آگ لگا دی پورا محلہ جل گیا اور میرے بھائیوں عالم وزن وزن اللہ کی قسم اگر وزن نہیں تو رہا وہ لین دین میں آزاد نہ ہو وہ ٹوریزم میں گھسے نہ پھرے دور سے پتا چلے گی عیسائی کا کوئی مسلمان اس کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہ میرے بھائیوں جتنی تربیت عوام کی ضروری اللہ کی قسم اس سے زیادہ تربیت علماء کی ضروری ہم ایک محترک میں ہیں ایک مارکے میں ہیں ہمارے اوپر کفار نے سازشیں پھیلا رکھی ہیں اور ان سازشوں کو شوگر کوٹ کر دیا ہے اندر زہر کی مہلک گولی ہے اوپر میٹھا رواداری کچرا تو روادار بن تو بردبار بن میٹھی میٹھی بات کر تجھے قرضہ پرزہ ملے گا تجھے بھیک ملے گی تجھے U N O U S aid UNICEF UNESCO NATO SEATO تجھے بھیک دیں گے ہمیں انہوں نے زہریلی گولیوں پر میٹھا چڑھا کے دھوکا عالم کون ہے جو میٹھے کے اندر جھانک کر زہر کو جانچ لے اور امت کو بتلائے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی گولیاں کھانے سے بچ جاؤ تاکہ زہر کی حالات سے متاثر نہ